حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے دیکھا جب نماز شروع کرتے جب رکوع کرتے اور جب سجدہ کرتے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر آٹھ